أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين سامعين کرام پرانے کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ ایک دردناک موقع کی خبر دیتی ہے حیبت ناک منظر کو پیش کر رہی ہے اور وہ منظر ہے قیامت یہ ایک حقیقت کی جس دنیا میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں بس رہے ہیں ایک دن ہم اور آپ سب کو اس دن سے گزرنا ہے قیامت یہ مصدر ہے کاما یقوموں کا جس کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر جانا قیامت کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا چونکہ وہ دن ٹھہر جائے گا قیامت کا معنی ہوتا ہے ٹو اسٹاپ رک جانا چونکہ وہ دن رک جائے گا قیامت کے بعد جس دن قیامت آئے گی یہ لیل و نہار یہ دن و رات کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا وہ دن ٹھہر جائے گا حدیث کی کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ دن ٹھہر جائے گا اور اتنا بڑا ہو جائے گا گویا دنیا بھی پچاس ہزار سال کا ایک دن وہ دن قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آئے گا آج کی موجودہ میڈیکل سائنس اس کی تحقیق کر رہی ہے اور غالباً کر چکی اور اس کا یہ نظریہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ قیامت آئے گی ہندوئزم ہو یا ہندوئزم کے اندر جو دو بڑے فرقے ہیں سناتن دھرم اور آریہ دھرم تو آریہ دھرم تو اس کے قائل نہیں ہیں لیکن سناتن دھرم سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے اگرچہ وہ نہ مانتے ہوں کہ قیامت کا دن آئے گا کیونکہ ان کی کتابوں میں پرکوپ کا شبد ملتا ہے پرکوپ غصے کا دن قیامت کا دن یوم الدین یا اسی طریقے سے بائبل وغیرہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ شیل دا لاسٹ ڈے آخری دن لاسٹ ڈے کے نام سے قرآن اس دن کی حقیقت کو اجاگر کر رہا ہے کہ وہ آئے اس دن اعمال نامے بانٹے جائیں گے میدان محشر کے دن تقسیم ہوں گے جس کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال مل جائے گا وہ خوش ہوگا اور جس کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ پچھتائے گا عجیب کیفیت ہوگی اور جو بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں یقیناً یقین کیجیے آپ کہ وہ باتیں وید اور رامائنوں میں بھی موجود ہیں یہ الگ بات ہے کہ کسی بھی وجہ سے وہ اس کو تسلیم نہ کرتے تو میرے دوست اور بزرگ ذرا آپ توجہ دیں گے ہماری اس ٹاپک پر جو آج ہم نے اٹھایا ہے وہ ہے یہ قیامت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اس کو اچھے اور برے کاموں کی جزا و سزا دی جائے گی اول و ما یوہا سب و بہل اب تو یوم القیامہ صلاح سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا وہ نماز کا ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں لیکن ہمارا پڑوسی بھائی جو ہمارے سی ہندوستان کی سرزمین پر رہتا اور بستا ہے جس کو ہم ہندو دھرم کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کی کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ دو شبد آتے ہیں دو ایک کو وہ آواگمن کہتے ہیں اور دوسرے کو پنرجنم کہتے ہیں زبردست ڈفرینس دونوں میں بس ایسے ہی سمجھیے کہ دعا بغیر وسیلے کے قبول ہوتی ہے یا نہیں ایک کہتا ہے کہ ہو جاتی ہے دوسرا فرقہ کہتا ہے نہیں زبردست ڈفرینس سوال ان سے کیا میں اپنے بھائیوں سے پوچھ پوچھ کر تھک چکا ہوں لیکن کوئی آنسر نہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ نماز جب میں پڑھتا ہوں تو پڑھتا ہوں اس میں دن سرات المستقیم اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دے یہ بھی تو دعا ہے کہتا ہے جی ہاں میں نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں اس میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ انی ظلم تو نفسی ظلم کثیر ولا یقر جنوب اللہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا معاف کر دے کہنے لگا جی ہاں یہ بھی دعا میں نے کہا یہ دعا ایک ایسی دعا ہے کہ جو بغیر وسیلے کے پہنچتی ہے ہم کسی پیر کا ولی کا بزرگ کا نام نہیں لیتے پھر بھی ڈائریکٹ اللہ کے یہاں پہنچ جاتی ہے بولا جی ہاں نماز پڑھو ڈائریکٹ قبول روزہ رکھو کسی پیر کا وسیلہ نہ دو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہا ہے حج کرو کسی پیر کا واسطہ نہ دو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہا ہے ہم زکات دیتے ہیں کسی پیر کا وسیلہ نہیں لیتے لیکن ڈائریکٹ وہ زکات اللہ تک پہنچ رہی ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نماز میں دعائیں مانگیں وہ دعا بھی ڈائریکٹ اللہ سن رہا ہے نماز ڈائریکٹ قبول کرتا ہے روزہ ڈائریکٹ قبول کرتا ہے حج ڈائریکٹ قبول کر رہا ہے ساری چیزیں ڈائریکٹ قبول کرتا ہے لیکن اولاد دینے کا ٹھیکہ یہ لوگ اوپر سے لے کر آئے اولاد دینے کا ٹھیکہ یہ اوپر سے لے کر آئے ہیں اولاد بغیر وسیلے کے نہیں ملے گی ایک مرتبہ اجمیر جانے کا اتفاق ہوا ایک صرف آٹھ آدمی اہل حدیث ہیں اجمیر میں اب اس کو بھی لوگ شریف کہتے ہیں جبکہ سب سے زیادہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے وہیں ملیں گے آج اس جگہ کو بھی لفظ شریف کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے بڑی تعجب کی بات ہے وہاں گیا تو ایک پہنچا تو کہا چل کہا چلو ذرا دیدار کر لوں بڑی مبارک جگہ ہے لوگ آتے دنیا آتے ہیں دنیا آتی ہے دیکھنے کے لیے میں بھی چل کے ذرا دیدار کر لوں دیکھ لوں ہے کیا اس میں تو مردوں سے زیادہ عورتیں مردوں سے زیادہ عورتیں وہ عورتیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لانت اللہ القبور قبروں پر زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لانت ہو اللہ کی لانت وہاں عورتوں کا ہجوم اور زیادہ اور تعجب تو یہ کہ کھلی ہوئی اجازت مسجد کے اندر بھی آنے کی نہیں عورت کو کہ عورت خوشبودار تیل ڈال کر پاؤڈر اور کریم لگا کر خوشبو لگا کر اللہ کے نبی نے کہا عیدگاہ میں نہ آئے یعنی عیدگاہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی اگر آتی ہے تو اس کو اتنی اجازت نہیں کہ وہ تیل ڈال کر خوشبو لگا کر اطریات سے ملوث ہو کر اور ساری چیزوں سے آراستہ راستہ پر راستہ ہو کر آئے تو اجازت نہیں لیکن وہاں مزاروں پر کھلی ہوئی آزادی ہے ڈھائی سو گرام لپسٹک بھی چپڑی ہوں گی آدھا کلو گوبر کی طرح پاؤڈر بھی اور کریم بھی اور چہرہ کھلا ہے مرد عورتیں دونوں ایک ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں عورتیں سینا پٹک رہی ہیں یہ اللہ کی قسم مسجد میں ہوں اللہ صبح بھی مجھے نصیب نہ ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں احمد آباد کی سرزمین پر میں نے دیکھا احمد شاہ کے دربار پر وہاں گیا سی ہم نے کہا ضرور ٹہلنے کے لیے تو جب گیا تو کیا دیکھتا عورت اپنے سینے کو اٹھا اٹھا کے پٹک رہی اس کا کپڑا اوپر آ رہا ہے نوز بلّہ ذالک ایسی حرکتیں اور قبر کا مجاور جو لوبان سلگاتا ہے وہی سب سے زیادہ اسی عورت کو تبرک دے رہا ہے اسی عورت میرے بھائیوں غور کیجئے کہ حالات اس اسٹیج پر پہنچ گئے ایسا لگ رہا تھا اجمیر میں جیسے کتیا کے پیچھے دس دس کتے لگے رہتے ہیں نا ایسی ایک ایک عورت کے پیچھے لڑکی کے پیچھے دس دس یہ ہجڑے لگے ہوئے ان کے پیچھے بالکل وہ کیفیت نظر آ رہی محل مجھے کیا مطلب تھا دیکھنا تھا دیکھا کہ چلا تھوڑا سا بڑا بڑھتے ہی دیکھا تو ایک آدمی منہ مبارک لیے ہوئے تھا منہ مبارک اللہ کے نبی کا بال تو داڑھی کچھ نہیں چہرہ بالکل چکنا لگتا تھا جیسے آج ہی تین روپے دیکھ کر نائی کو گال کھچوا کے آیا ایسا چکنا اور دڑمڈا اس کے پاس یہ نبی کا بال مبارک میں شیروانی میں تھا ٹوپی لگائے ہوئے تھا اونچی لگ رہا تھا بریلوی آگے بڑھا تو وہ آدمی میرا گریبان پکڑ کے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہا کہ تبرک نہیں دو گے ہم نے کہا کیسا تبرک کہ یہ منہ مبارک میں نے آپ کو دکھلایا یہ اللہ کے نبی کا بال ہے آپ پانچ روپے دیجیے میں نے اپنے ساتھی سے کہا پانچ روپے میں اس کو دے دوں گا لیکن ایک کام کرو ذرا ماچس نکالو تو وہ بولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہم نے کہا میں اس ماچس سے جلا کر تیلی جلا کر میں اس بال کو جلاؤں گا اگر یہ بال جل گیا تو یہ اللہ کے نبی کا بال نہیں ہو سکتا اور اگر نہیں جلا تو اللہ کے نبی کا بال ہوگا ہم پانچ نہیں پانچ سو دے دیں گے تجھے بولا یہ کیسے ہم نے کہا چودہ سو سال گزر گئے اور ابھی تک یہ بال محفوظ ہے جنگ بدر ہوئی خندق ہوئی عہد ہوئی نہ جانے کتنی لڑائیاں ہوئی اللہ کے نبی کے دور میں اسی جنگیں ہوئی تب بھی اس بال کا کچھ نہیں بگڑا میدان کربلا ہوئی اور بڑی بڑی جنگیں ہوئی آفتیں آئیں طوفان آئے مصیبتیں آئیں لیکن اس بال کا کچھ نہیں بگڑا تو آج میری ماچس یا میری آگ اس بال کا کیا کر سکتی ہے بولا نہیں نہیں یہ کوئی بات نہیں رہی آپ کی ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کیا آگ تو سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا میں نے کہا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کا بال رونگٹا تک بھی وہ آگ نہیں جلا سکی میرے بھائی کیا میرے نبی کا بال ابراہیم کے بال سے کم ہے جو آج جل جائے گا ایسا کرو ذرا مجھے دے دیجیے میں جلاؤں پک چوبیس نمبری میرے دھندے پہ لات مت مار بھاگ میں سمجھ گیا ہوں کہ تو پکا بہاویا ہے بہاویا نہیں بہاوڑا پکا بہاوڑا وہ ساری نعمتیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ صرف ہمارے ہندوستانیوں کو نصیب ہے اللہ کے نبی کا جوتا تو ہمارے ہندوستانیوں پر اللہ کے نبی کا بال تو یہ بھی ہمارے ہندوستان کے پاس اور سب دڑمڈوں کے پاس جن کو ایک وقت کی بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی سب تبرکات انہیں کو مل گئے اللہ کے نبی کا نالے نے مبارک تو ہندوستانیوں پر اللہ کے نبی کے کا جبا تو ہمارے ہندوستانیوں پر اللہ کے نبی کی چھڑی تو دیوبند میں رکھی ہوئی ہے جا کے دیکھ لیجیے سارے ہندوستانیوں پر بڑے افسوس کی بات ہے جتنی چیزیں سب ہندوستانیوں کو مل گئی ہیں ہمارے سعودی عرب کنگال ہو گیا اس کو کچھ ملا ہی نہیں بےچاروں اتنا غریب ملک اللہ کے نبی کا ایک بال بھی اس جگہ موجود نہ ہو اور ساری دولت ہمارے ہندوستانیوں پر تعجب ہے میرے میرے دوستو میرے بزرگ ذرا سنجیدگی سے اس مسئلے کو سوچو سنجیدگی سے کیا یہ سارے تبرکات ہندوستان میں اللہ کے نبی کا قدم ہے مبارک احمد آباد میں رکھا ہوا یہ احمد آباد ارے اللہ کے نبی کا قدم جب اس جگہ آ گیا تو اس جگہ کیوں نہیں آیا ارے اللہ کے نبی جب چل رہے تھے پیدل تو اس جگہ بھی قدم ہونا چاہیے اس جگہ بھی ہونا چاہیے اس جگہ بھی جہاں جہاں آپ گئے اس جگہ قدم ہونا چاہیے لیکن صرف ایک ہی جگہ پر وہ قدم کیسے چپک کر رہ گیا یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے میں تعجب کرتا ہوں پوچھتا ہوں تو بولے مولانا درود پڑھیے میں وہاں جا کے درود تو نہیں پڑھ رہا تھا اللہ نت اللہ اللہ نت اللہ نت اللہ پڑھ رہا وہ سمجھ رہا کہ درود پڑھ رہے ہیں مولانا اور کیا کروں میرے دوستوں میرے بزرگوں غور کیجیے حالات جب اس اسٹیج پر پہنچ گئے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہندوستان میں جو بڑا مذہب ہے جس کی تعداد ساٹھ کروڑ تک پہنچی ہوئی ہے کی اس میں سناتن دھرم میں پنرجنم اور آواگمن یہ دونوں ذکر آتے ہیں ہمارے پاس آریہ مذہب کی کتاب یہاں رکھی ہوئی ہے ستیار پرکاش سوامی دیانند سرسوتی نے کتاب لکھی ہے ستیار پرکاش وہ اپنے ساتھ میں مطالعے میں رکھتا ہوں تو راستے میں پڑھنے کے لیے یا کبھی ہندو بھائیوں سے ٹرین میں بحث ہو جاتی ہے تو ان کو دکھلانے کے لیے میں رکھتا ہوں تو وہ ستیار پرکاش میں یہاں تک لکھا ہوا ہے سوامی دیانند سرسوتی لکھتے ہیں پرتم چارم دھرم گوپی تھا مرو تیرے گنا گئی برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا برہما نے اللہ کا نام برہما بھی لوگ کرتے برہما کا ارتھ ہوتا ہے برہنڈ کا بنانے والا اور اسی سے بنا ہے برہمڑ یہ پنڈتوں کو جو آج برہمڑ کہتے ہیں وہ اسی برہما سے بنا ہے برہما برہانڈ کا بنانے والا اور برہمڑ پنڈت برہمڑ کہتے ہیں جو برہانڈ دنیا کی جانکاری رکھتا ہو علم کا ماہر ہو یعنی پنڈت پنڈ سے پٹ سے بنا ہے پڑھنے والا یعنی پنڈت پڑھا لکھا عالم جاننے والا پڑھا لکھا دونوں کا مانا پنڈت اور عالم تو برہما سے بنا ہے برہمڑ برہما اللہ کو کہتے ہیں چاروں دھرم کو پر ہو مرو برہما نے اپنے منہ سے برہمڑ کو پیدا کیا برہما نے اپنے ہاتھوں سے چھتری ٹھاکر کو پیدا کیا برہما نے اپنی ران سے ویش کو پیدا کیا اور برہما نے اپنے پیروں سے گھڑنے سے نیچے پنجے پیروں سے برہما نے اپنے ہریجن کو پیدا کیا ہریجن چمار جو ہوتا ہے اس کو پیدا کیا کس پیروں سے ڈاکٹر امبیڈکر جب زندہ تھے بھیم رام امبیڈکر جنہوں نے قانون بنایا سمویدھان لکھا تو ڈاکٹر امبیڈکر کے سامنے جب منوش مرتی کی یہ عبارت آئی تو انہوں نے چھوڑ دیا ہندو مذہب کا کہ ہندو مذہب سے کیا فائدہ کہ برہما کے منہ سے براہم پیدا ہو رہا ہو ہاتھوں سے چھتری ٹھاکر پیدا ہو رہا ہو ران سے ویش پیدا ہو رہا ہو پیروں سے شدھ ہریجن ہم چمار ہیں ہم پیروں سے پیدا ہوئے اگر ایسا مذہب ہے تو ہم چھوڑ رہے ہیں آگے منوسمرتی کہتی ہے کہ اگر کوئی ہریجن شدر اگر وید سن لے تو اس کی کہ کان میں سیسا اور تانبا پگلا کر ڈال دو اگر کوئی ہریجن شدر اگر وید پڑھ لے تو اس کی زبانیں کاٹ کر الگ پھینک دو نالی میں ڈال دو ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کوئی برہم اگر کوئی ہریجن وید کو پڑھ لے تو اس کے زبان میں گرم تیل تیل گرم کر کے اس کی زبان میں ڈال دو اگر کوئی ہریجن شوتر اگر وید کو چھو لے تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو الگ کر ڈالو یعنی ہریجن شوتر اتنا گرا ہوا ہے بلکہ ایک جگہ تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی پنڈت برہمڑ کے پاس دس پتنیاں بھی ہوں دس بیویاں بھی ہوں یعنی ایک سے زیادہ شادی کرنے کا ثبوت ہندو مذہب میں بھی ہے آج تو صرف ماحولیات کو دیکھ کر کہتے ہیں مسلمانوں میں یہ تعدد ازدواج کیوں ہے زیادہ بیویاں رکھنا کیوں ہے قانون لگاؤ ہمارا ٹھاکرے چلا رہا ہے بےچارا کہ دو بیویاں نہ رکھیں بےچارا پریشان ہے پتا نہیں کیوں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر اس کا پتا پانی پڑ رہا ہے اللہ جانے یہ کیوں بےچارا بوکھلا ہوئے بیٹھا ہے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آئندہ اس نے خلاف تقریر کر دی تو بلا وارنٹ گرفتار پندرہ سے سترہ تک پابندی لگایا بمبئی میں بامبے میں مولانا جرجیز اگر بمبئی کی سیما پر دکھ جائیں تو مولانا جرجیز کو بلا وارنٹ گرفتار تیرے باپ کی حکومت ہے ہم نے بڑے بڑوں کی حکومت نہیں مانی ان کی حکومت مانے یہ بےچارے شراب کو کھلے عام پکوانے والے چوپاٹیوں پر کھلے عام جو ہے بدنامی کا داغ لگوانے والے میرے عمر فاروق کے بارے میں ایک کمینہ لکھتا ہے یہ بے غیرت لکھتا ہے کہ وہ عورتوں کا سہاگ اجاڑا کرتا تھا میرے نبی محمد الرسول اللہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ گنڈا تھا چار چار گیارہ گیارہ بیویاں رکھتا تھا ایک عورت سے پیٹ نہیں بھرا گیارہ گیارہ سے اس کو شادی کر لیا ہم نے کہا تیری ایسی پابندی میرے پیروں کے نیچے ہم مانتے ہی نہیں تیری پابندی کو تیری پابندی کو ہم تسلیم کریں گے میرے نبی کے خلاف تم آواز اٹھاؤ میرے اسلام کے خلاف تم آواز اٹھاؤ اور ہم گونگے بیٹھے رہے گونگا شیتان کا جو خاموش بیٹھا رہے میرے دوستوں غور کی جاج حالات کس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں حالات کس اسٹیٹ پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ مذہب تک پہ پابندی کی بات کر رہے ہیں مذہب تک پر پابندی کی بات کی جاتی ہے ہمارا قانون ہے اسلام نے چار شادیوں کی اجازت دی وہ پرتبل لگانے کی بات کر رہے ہیں کہ چار شادی نہیں ہونا چاہیے چار شادی نہیں ہونا چاہیے حالانکہ اسلام نے حکم نہیں دیا اجازت دی کہ چار کر سکتے ہو حکم نہیں دیا کہ چار کرو چار کر سکتے ہو لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ انتہا دلو بھائی نہ اگر تم ان کے درمیان انصاف کر سکو تو ان کے ساتھ انصاف کر سکو تو ڈاکٹر امبیڈکر کی بات کر رہا تھا ڈاکٹر امبیڈکر نے چھوڑ دیا ہندو دھرم یہ سب پڑھ کر اور انہوں نے اسلام کی طرف آئے اور اسلام قبول کرنا چاہا تو اس دور میں مہاتما گاندھی صاحب تھے مہاتما گاندھی سے کہا کہ مہاتما جی میں اسلام لانا چاہتا ہوں بولے کیوں کہا کہ مجھے ہندو دھرم اچھا نہیں لگتا اس میں تو اتنی زیادہ ذات پات بھر کے رکھ دیا ہے کہا اچھا تو پھر اسلام ہی قبول کر لو بتاؤ کون سا اسلام قبول کرو گے بڑی آفت ہے بڑی آفت ہے چاروں امام برحق کیا کیا جائے چاروں برحق ایک کہہ رہا ہے یہ رات ایک کہہ رہا ہے یہ دن مفتی صاحب کون سہی مفتی صاحب بولے دونوں برحق چاروں برحق میں دونوں برحق ایک کہتا حلال ایک کہہ رہا حرام مفتی صاحب کون سہی دونوں برحق عجیب معاملہ ہے میرے پاس ڈاکٹر امبیڈکر سے مہاتما جی نے پوچھا کہ کون سا اسلام ارے ہنفی بنو گے شافی بنو گے مالکی بنو گے ہمبلی بنو گے شیعہ بنو گے سنی بنو گے چکلالوی بنو گے کیا بنو گے بہتر مسلک کی فہرست سامنے دی یہ ہے اسلام کا اچھا یہ اسلام ہے سیدھے دعوت بھی ہوتی ہے قرآن کی طرف آؤ مصطفیٰ کے فرمان کی طرف آؤ تو یہ بال نہیں ہوتا یہ وبال نہیں ہوتا میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا کہ اچھا اگر اسلام کے اندر اتنے فرقے ہیں تو اسلام کو بھی تینوں طلاق اسلام بھی قبول نہیں کیا اگر اس کو بتایا ہوتا کہ صرف قرآن اور حدیث ہی اسلام ہے تو وہ اسلام قبول کر لیتا یہاں بہتر بہتر مسلک کی فہرست نیت زور سے باندھو تب بھی درست آہستہ کہہ لو دل میں تب بھی صحیح آمین زور سے پڑھو تب بھی نماز ہو جائے گی آہستہ بولو تب بھی نماز ہو جائے گی رف الدین کرو تب بھی نماز ہو جائے گی نہ کرو تب بھی نماز ہو جائے گی بدایوں میں آپ نے سنا ہوگا بدایوں بریلی کے پاس ایک علاقہ پڑتا ہے بدائیوں جب میں گیا تو وہاں صرف پانچ آدمی اہل حدیث لیکن بڑے دمدار تو ایک دفعہ اب نماز تو پڑھنا ہی پڑتی تھی مجبور تو گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں سب وہی ہے T T S T T S full form تو سمجھتے ہوں گے ٹنا ٹن سنی تو یہی لوگ مجھے ملے بےچارے جب وہاں گیا نماز پڑھنے تو ایک لڑکا جانتا تھا مجھے کہ یہ وہابیہ ہے اہل حدیث ہے تو مجھے چڑھاتے ہوئے زور سے نیت باندھ رہا ہے ایسے کا حالانکہ وہ پکا بریلوی تھا بدائیوں میں تو سب وہی ہیں ایسے کر کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اور کنکھی نظروں سے مجھے دیکھ دیکھ کے کہہ رہا ہے نیت کرتا ہوں میں دو رکار نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکھ قبل شریف کی اور بار بار مجھے دیکھ دیکھ بھی رہا ہے ایسے نیت کرتا ہوں میں دو رکار نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے مہ میرا قبل شریف کی طرف پیچھے امام کے اللہ اکبر ہم نے کہا خیر کوئی بات نہیں اب مجھ سے جو پانچ چھ لدیز تھے جو لے کر گئے بولے مولانا میں بے عزت ہو کر نہیں جاؤں گا آپ بھی کچھ کہیے ہم نے کہا پٹ کے جاؤ گے گڑھ ان کا ہے بولے کچھ نہیں ہوگا ارے ہم لوگ یہاں دیکھے کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا چلیے کہیے آپ ان سے کچھ ہم نے کہا دیکھو اینٹ کا جواب اینٹ ہی سے دیا جائے کوئی ضروری نہیں کہ زیادہ سخت دیا جائے اور کوئی ضروری نہیں کہ ان سے بحث کیا جائے انہوں نے جیسے نیت باندھی ہم بھی باندھتے ہیں اور نماز تو مجھے قصر کرنا تھی دو رکعت پڑھ لیا تھا ہم نے کہا چلو چلنا تو ہے ہی نماز پڑھنا ہی نہیں جماعت کے ساتھ نماز تو پڑھ ہی چکے ہیں اب کثرت کر لوں اٹھا بیٹھی کرنا ہے ورزش کرنا ہے تو کم سے کم نیت میں بھی زور سے باندھ لوں دو بیچ دو آدمیوں کے بیچ میں میں کھڑا ہو گیا ایک طرف مسجد میں ایک جگہ ایک مرتبہ میں نے نظر ڈالی اور جتنی چیزیں مجھے نظر آئیں میں نے دیکھ لیا اور لگا زور سے میں بھی نیت باندھنے کے لیے میں نے کہا نیت کرتا ہوں میں دو رگا نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبل شریف کی طرف پیچھے سے امام کے دائیں میرا بڈھا باندھ بڈھا اوپر آسمان نیچے زمین اوپر پنکھے نیچے چٹائی پیچھے نل کی ٹوٹی آگے امام کا کھوپڑا سامنے گھڑی گھڑی میں بج رہے دو اللہ اکبر کہہ کر میں نے بھی نیت باندھ لی عجیب مسئلہ جتنی چیزیں مجھے نظر آئی ساری چیزوں کا نام لے ڈالا دائیں بڈھا بادل مڈھا اوپر آسمان نیچے زمین اوپر پنکھے نیچے چٹائی پیچھے نل کی چونٹی آ گئی امام کا کھوپڑا سامنے گھڑی گھڑی میں بجرے دو دوہر کا وقت تھا اللہ اکبر اور نماز تو پڑھنا ہی نہیں تھی جب سلام پھیرا میں نے تو وہ ایسے میرے اوپر جھپٹا جیسے کوئی بھوکا شیر کسی بکری اکری کے اوپر جھپٹتا ہو مولانا تمہارے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں ہم نے کہا تو تمہارے الفاظ بھی تو حدیث میں نہیں ہے کہ نہیں میرے الفاظ میری حدیث میں ہیں ہم نے کہا اگر حدیثیں الگ الگ ہیں تو پھر میرے الفاظ میری حدیث میں ہیں بولا نہیں یہ تو کسی حدیث میں نہیں آیا میں نے کہا وہ بھی کسی حدیث میں نہیں آیا مولانا کے پاس گئے مولانا کے پاس لے کیا مولانا یہ لوگ نیت یہ باندھے ہیں ہم نے کہا میری نیت زور سے ہے ہی نہیں وہ بولا ہمارے یہاں نیت زور سے ہے ہم لوگ زور سے باندھتے ہم نے کہا ہم باندھتے ہی نہیں وہ تو تمہارے جواب میں میں نے باندھی وہ بولا مفتی صاحب بتائیے کہ یہ لوگ نیت باندھتے ہی نہیں زور سے کرتے نہیں اور ہم لوگ زور سے کرتے کون سا برحق کون سا ہی مفتی صاحب بولے دونوں برحق ہے مفتی صاحب نے جواب دیا دونوں صحیح ہے امام شافی کے نزدیک نیت آہستہ کر لی جائے تب بھی نماز ہوتی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زور سے نیت باندھی جائے تب بھی نماز ہو جاتی نماز ہو جاتی اللہ کا شکر ہے کہ میرے مسلک کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دشمن کو بھی میرے کسی مسئلے کے غلط کہنے کی جو نہیں ہو سکی ہے سب سے بڑی میری حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے مسلک حدیث کی صداقت کا کہ آج تک کسی دشمن کو بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہو سکی کہ تم غلط کرتے ہو اوپر نیت باندھنا صحیح ہے کہ غلط صحیح تو ہے امام نے باندھی ہے اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی انسان کو آج تک میرے کسی بھی مسئلے کے غلط کہنے کی ضرورت ہو ہی نہیں سکی ہے یہ ہمارے مسئلے کے اور مسلک کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے بات کیا کروں میرے دوستو بات پھر آگے بڑھ گئی میں عرض یہ کر رہا تھا اسی طریقے سے ہمارے ہندو بھائی آواگمن اور پنرجن میں پڑے ہوئے ہیں دونوں مانتے آواگمن کا ارتھ ہوتا ہے آنا جانا آوا گمن کے مطلب ہوتا ہے آنا جانا یہ ہندوستان میں ہماری ہندو مذہب کی کتاب کہتی ہے کہ اٹھارہ ہزار مخلوق پیدا ہوئی اٹھارہ ہزار یونین تو اگر آپ نے جھوٹ بولا ہوگا تو منو اسمرتی کہتی ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو گدھے کا جنم ہوگا شراب پینے والے کو مرنے کے بعد دوسرا جو جنم دیا جائے گا وہ سور کا جنم دیا جائے گا اور رشوت کھانے والے کو گدھے کا جنم دیا جائے گا کتے کا رشوت کھانے والے کو کتے کا جنم دیا جائے گا میں نہیں کہہ رہا ہوں منو اسمرتی کہتی ہے اور کسی نے اگر کسی لڑکی پر غلط نظر ڈالی تو اس کو مرنے کے بعد لڑکی کا جنم دیا جائے گا عورت کا جنم دیا جائے گا دنیا میں جتنے بھی تم پولیس والوں کو دیکھ رہے ہو یہ سب مرنے کے بعد کتے بنائے جائیں گے کیوں رشوت یہی کھاتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی پولیس تمہاری مرسمرتی کہتی ہے حوالہ میرے ذمے غلط ہو مقدمہ چلاؤ تیری کتاب لے کر پہنچوں گا عدالت میں اور کیا کر سکتے ہو تم جتنی بھی رشوت خور قوم ہے یہ ان کی کتاب کے مطابق اپنی منوسمرتی کے مطابق یہ مرنے کے بعد کتے بنائے جائیں گے کتے اور شرابیوں کو سور بنایا جائے مرنے کے بعد اور منو اسمرتی یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی درخت پیڑ پودے تم دیکھ رہے ہو جتنے بھی درخت پیڑ پودے دیکھ رہے ہو یہ پیڑ پودے پہلے انسان تھے انہوں نے جوا کھیلا جنا کیا زنا بلاکار زنا ریپ کیا یعنی یہ چکلوں پر طوائف خانوں میں گئے تو طوائف خانوں میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کرنے والوں کو پیڑ و درخت کا جنم دیا جائے گا دنیا میں آپ جتنے بھی پیڑ پودے دیکھ رہے ہیں یہ صرف پہلے انسان تھے عقل یہی کہتی ہے نا یہ سب پہلے انسان تھے لیکن انہوں نے جب زنا کیا تب ان کو درخت بنا دیا گیا تو دنیا میں جتنی بھی سبزی ہمیں ملتی ہے وہ پاپ کے نتیجے میں ملتی ہے اگر ہم نے زنا نہ کیا ہوتا تو درخت نہ بنائے گئے ہوتے اور جب درخت نہیں بنتے تو پھل پھول ہمیں نہیں ملتے دنیا میں جتنی بھی بھینس اور گائے دیکھ رہے ہو یہ پہلے انسان تھے انہوں نے گالی دی گلوچ کیا اپنے بھائیوں کو گالی دی اس لیے ان کو بھینس اور بکرا بنایا گیا گائے بنایا گیا اگر یہ گالی نہیں دیتے تو بھینس اور گائے کا وجود نہ ہوتا اس کا مطلب جب گالی نہ دیتے تو بھینس اور گائے نہیں بنتی اور جب بھینس و گائے نہیں بنتی تو پھر ہمیں دودھ نہیں ملتا اور جب دودھ نہیں ملتا تو گھی اور مکھن کچھ نہیں ملتا تو یہ ساری نعمتیں ہمیں برائی کے نتیجے میں مل رہی ہیں برائی کرو ہندو دھرم برائی کرنے پر اکسا رہا ہے برائی کرو برائی کرو دنیا میں ابھی ہم بلوٹ ہی ہمارے یو پی سائڈ کے لوگ یہاں زیادہ رہتے ہیں بستی گونڈا کے سدھارتھ نگر میں قصبہ ہے قصبہ بلوٹ بلوٹ میں میری تقریری پروگرام ہوا جب میں جھنڈا نگر میں تھا تو وہاں اتفاق ہے میرے جانے کا جب ہوا تو وہاں ایک پنڈت جی آ گئے تو وہ ان کے ہاتھ میں رامائن تھی تلسی داس جی کی رامائن جس کو بولتے ہیں رام چرت مانس تو وہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور میں ویڈ پڑ رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا مولانا ہماری رامائن میں تو کچھ نہیں لکھا ہم نے کہا آپ کے پاس کون سی رامائن بولے رام چرت مانس تلسی داس جی کی ہم نے کہا کہ اس کا دھیا نمبر اتنا منتر نمبر اتنا شلوک نمبر اتنا کھولیے جب منتر ادیا شلوک نمبر بتایا تو وہ پنڈت بولے اے مولی صاحب یہ ادیا ہمیں کچھ نہیں معلوم یہ تو معلوم ہی نہیں کہ کیا چیز ہوتی یہ پنڈت بنے یہ وہ پنڈت تھا جو بےچارا نکاح پڑھاتا تھا منگل سوتر پھیرا لگواتا تھا جس کو خود نہیں معلوم کہ رامائن میں کیا ہے بالمی کے رامائن میں والمیکی جی نے جو رامائن لکھی اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب راوڑ سیتا کو لے کر بھاگ گیا اور ہنومان جی اور لکشمن جی جب تلاش کرنے کے لیے سیتا جی کو سری لنکا میں پہنچے تو سیتا جی اتنی چالاک تھی کہ انہوں نے راستے میں کہیں اپنی پائل اتار کے پھینک دی کہیں چپل اتار کے پھینک دی اور آگے جب جاتے ہیں تو تو سیتا جی نے اپنا روپٹا اتار کے پھینک دیا اور آگے گئے تو چپ چوڑی اتار کے پھینک دی ہنومان اور لکشمن رام چندر جی کی پتنی سیتا جی کو تلاش کرنے کے لیے یہ لوگ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے سیتا جی کی چپل ملتی ہے سیتا جی نے چپل کو اپنے سیتا جی کی چپل کو دیکھ کر ہنومان بولے لکشمن یہ کیا ہے لکشمن نے جواب دیا کہ چپل میری سیتا جی کی ہے اتنا یاد رکھنا کہ لکشمن رام چندر کے چھوٹے بھائی تھے لکشمن نے کہا کہ یہ میرے رام بھائی کی میرے بھائی کی پتنی یعنی سیتا میری بھابھی ہے یہ چپل میری بھابھی سیتا جی کی ہے میں پہچانتا ہوں اور وہ راوڑ سی راستے سے میری بھابھی کو لے کر گیا چلو آگے چلے اور آگے گئے تو چپ چوڑی ملی ہنومان نے کہا یہ چوڑی کس کی لکشمن بولے چوڑی میری بھابھی کی کیسی راستے سے لے کر گیا اور آگے بڑھے اب سب سے اور آگے گئے تو روپٹا ملا کا ہے لکشمن یہ روپٹا کس کا چاہیے روپٹا بھی میری بھابھی سیتا کا میں پہچانتا ہوں یہ اوڑا کرتی تھی اور آگے بڑھے تو اب ہار ملا کہ ہار کس کا کہ یہ بھی میری بھابھی سیتا جی کا ہے پہچان لیا اور آگے بڑھے سری لنکا کے قریب پہنچے تو سب سے آخر میں یہ ناک کا بندہ ملا ناک میں جو بالی پہنی جاتی ہے بالی ملی تو سیتا جی کی وہ بالی ہنومان نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور پوچھا لکشمن یہ بالی کس کی لکشمن بولے ہائے ہنومان جی یہ بالی میں نہیں پہچان پایا اور رونے لگے زور زور سے پوچھا ہنومان نے کہا لکشمن تم روتے کیوں ہو کہا اس لیے کہ میں ساری چیزیں پہچان گیا لیکن میں یہ نہیں جان سکا کہ یہ بالی کس کی کہا ساری چیزیں پہچاننے والے لکشمن تو اس بالی کو کیوں نہیں پہچان پا رہے ہو تو لکشمن نے کیا جواب دیا ہائے ہنومان تمہیں نہیں معلوم یہ بالی میری بھا بھی اپنے ناچ میں پہنا کرتی تھی یہ بالی میری بھا بھی اپنے ناچ میں پہنا کرتی تھی اور آج تک میں نے اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا آج تک میں نے اپنی بھابھی کی شکل نہیں دیکھی یعنی ہندو مذہب کے اندر بھی اتنا پڑتا ہے کہ دیور بھابھی ایک دوسرے کی شکل و صورت نہ دیکھے بالمی رامائن کہہ رہی ہے کہ رام چندر کے چھوٹے بھائی لکشمن نے اپنی بھابھی سیتا جی کا چہرہ نہیں دیکھا رامائن کہہ رہی ہے کہ رام چندر کے چھوٹے بھائی لکشمن نے اپنی بھابھی سیتا جی کا چہرہ نہیں دیکھا بہرحال شری لنکا پہنچے اور راول کے چنگل سے سیتا جی کو چھڑایا اور پھر ایودھیا میں رام چندر جی کے پاس لائے تو رام چندر جی کو دیکھ کر سیتا جی بڑی پرسن ہوئی خوش ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں اپنے پتی کا آشیواد لے لوں تو سیتا جی جھکی کہ میں اپنے شوہر کے پتی کے پیر چھو لوں تو بالمی راما کہتی ہے کہ رام چندر جی نے اپنی پتنی سیتا کے ہاتھ یہ بازو پکڑ لیا اور کاندھا پکڑ کے اٹھا دیا پیر نہیں چھونے دیے اور یہ جملے بھی گئے کہ رام رامای نم رام راما ستیہ مستی رام رام نم رام راما ستیہ مستی ہائے سیتا میرے پیر کیوں چھوتی ہے میرے سامنے کیوں جھکتی ہے ہائے سیتا ایک میں رام ہوں میں تیرا رام ہوں ہائے سیتا ایک میں رام ہوں میں تیرا رام ہوں اور ایک تیرے رام کا بھی رام ہے اوپر والا ہائے سیتا ایک میں رام ہوں میں تیرا رام ہوں اور ایک تیرے رام کا بھی رام ہے اوپر والا ہائے سیتا تو اپنے رام کے سامنے مت جھک بلکہ رام رام آئے نما بلکہ اس رام کے سامنے جھک جو تیرے رام کا بھی رام ہے اوپر والے رب کے سامنے اوپر والے رام کے سامنے اس رام کے سامنے جھک رام راما جو اوپر والا رام رام کا بھی جو رام ہے ہائے سیتا میرے سامنے نہیں بلکہ اس رام کو پرنام کر جو تیرے رام کا بھی رام ہے بڑی عجیب کشمکش ہے ہندو مذہب تو منع کر رہا ہے او میں نراکار مست مست وہ ایشور نراکار ہے اس کا کوئی آکار ہے ہی نہیں اس کی کوئی مورتی نہیں بنائی جا سکتی آج مورتی پوجا ہو رہی ہے جبکہ وہ نراکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں لئی شی اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے بات ایک ہی ہے لیکن کیا کیا جائے سورج کی روشنی میں اگر چمکادڑ کو نہ دیکھے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آوا گمن ہوگا مرنے کے بعد یہ ادلی بدلی ہوگی کتا بلی چوہا چھچوندر یہ سب پیدا ہوں گے دنیا میں اگر تم بری نظر اٹھا کر کسی کو دیکھو گے لڑکی کو تو تمہیں مرنے کے بعد لڑکی کا جنم تمہیں دیا جائے گا یعنی دنیا میں جتنی بھی لڑکیاں تمہیں دکھائی دے رہی ہیں یہ سب پہلے مرد تھے انہوں نے لڑکیوں کو دیکھا ہوگا تب ان کو لڑکی کا جنم ملا اگر یہ سب لڑکیوں کو نہ دیکھتے تو لڑکی پیدا ہی نہیں ہوتی پتہ نہیں مرد بچہ جنتا کہاں سے بچے آتے اولاد کہاں سے آتی نسل کہاں سے آتی ارے جب آپ لڑکی کو دیکھ رہے ہیں تب آپ کو لڑکی کا جنم دیا جا رہا دنیا میں جتنی بھی لڑکیاں آئی سب پہلے مرد تھے انہوں نے لڑکی کو دیکھا تب لڑکی کا جنم ملا اگر یہ لڑکیوں کو نہ دیکھتے تو پھر آپ خود ہی بتائیے پھر ان کو کون سا جنم دیا جاتا مرد اور جب مرد ہی رہتے تو پھر بچے کہاں سے آتے یہ اولاد کہاں سے بڑھتی یہ خرافات ہے منو اسمرتی کے اندر لیکن میرے قرآن نے صاف کہا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد نہ کتا بلی چوہا چچوندر کچھ نہیں بنایا جائے گا تو وہ قصبہ بلوٹ میں وہ پنڈت مجھ سے بولا آپ آبا گمن نہیں مانتے مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بکرا بھینس یہ سب بنائے جائیں گے تم نہیں مانتے میں نے کہا پنڈت جی آپ مانتے ہیں بولا ہاں میں مانتا ہوں ہم نے کہا پنڈت جی تب آج راستے دعا کرو اور یہ دعا کرو کیا اللہ ہائے ایشور مرنے کے بعد تم مجھے گڑھا بنا دینا سور بنا دینا کتا بنا دینا یہ تو پنڈت جی بچ جاؤ گے لیکن یہ دعا مانگنا کہ آئی ایشور مجھے کہیں بھینس اور بکرا مت بنا دینا ورنہ یہ مسلمان بھی کاٹ کے ہمیں کھا جائے گا چھوڑے گا نہیں ہم نے کہا اور پنڈت جی یہ تو رات میں تین بجے اٹھ کر دعا مانگنا کہ آئی ایشور مرغا تو کبھی بنانا نہیں ورنہ کہیں جرجیز کے پیٹ میں نہ چلا جاؤں مولوی لوگ مرغے بہت کھاتے ہیں نا عجیب حالات ہیں مولویوں کو صرف بدنام کر کے رکھ دیا کہ مولوی لوگ زیادہ کھاتے ہیں بےچارے پتا نہیں کیوں حالانکہ میں تو اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں میں تو اتنا پرہیز کرتا ہوں میٹھا میں نہیں کھا سکتا ہوں گلا بیٹھ جائے ٹھنڈا پانی میں نہیں پی سکتا ہوں گلا بیٹھ جائے چاول سے میں پرہیز کرتا ہوں کہ گلا بیٹھ جائے پتا نہیں کیوں لوگ کہتے ہیں مولوی بہت زیادہ کھاتے ہیں یہ تو ان کی اوپر بٹھاؤ جو بےچارے مزاروں پر بیٹھ کے کہتے ہیں مرغے کے خون سے تعویذ لکھوں گا دو کلو کا مرغا لے کر آؤ ابھی تیرے باپ کی حدیث تھی مرغے کے خون سے تعویذ لکھے مرغے خون نہ اب مرغے کے خون سے تعویذ لکھ رہا ہے بدلیا چوراہا سدھارتھ نگر میں ڈومریا گنج سے پہلے پڑتا ہے وہاں ایک صاحب بیٹھے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں دو کلو کا مرغا لے کر آؤ میں خون سے تعویذ لکھوں گا اس کے پورا گوشت اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے یہ تعویذ لکھ رہا ہم نے کہا ان سے جا کر کہو کہ مرغے بہت کھاتے ہیں آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ایک موجودہ طور کے پیروں کی بات کر رہے ہیں معاف کیجیے گا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیر آج کہاں موجود ہیں آج کہاں ہے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے ان کے اوپر ان بےغیرتوں نے ان پر بھی الزام لگا دیا ان پر بھی الزام لگایا ہے ہم موجودہ دور کے پیروں کی بات کر رہے ہیں ایک عورت نے تین پیروں کی دعوت کر دی اور پیر بھی جانتے ہو کیا تقریر کر رہے تھے مل کے کھاؤ بیٹھ کے کھاؤ بڑی محبت بڑھتی ہے تو اس عورت نے تین پیروں کی جب دعوت کی تو تینوں پیر آئے کھچڑی پکائی کھچڑی میں بہت سا گھی ڈال دیا بیچ میں تو گھی ایک تھالی میں رکھ کر کھچڑی دے دی لو تینوں لوگ مل کر کھاؤ تو اب تینوں لوگ پیٹ میں اب کھلبلی مچنے لگی اللہ یہ سارا گھی میرے پاس آ جائے دوسرا سوچتا ہے اللہ میرے پاس آ جائے تیسرے نے کہا کہ میں کیوں محروم رہ جاؤں میرے پاس آئے تو پہلا پیر کہتا ہے جانتے ہو مولوی کی چٹ بھی اس کی پٹ بھی اس کی پہلا پیر کیا کہتا ہے موجودہ دور کا پیر ارے جنت میں جانتے ہو دودھ کی نہر کیسے بہ رہی ہوگی اپنے ساتھی سے بولا جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہ رہی ہوگی بولا بھائی کیسے بہ رہی ہوگی اب اللہ جانے وہاں جا کر دیکھوں گا کہ نہیں تمہیں نہیں معلوم میں بتاتا ہوں اس نے تھالی میں انگلی ڈالی گھی گرم تھا نالی بنائی گھی تو بہتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہ رہی ہوگی تجری ہلنہ جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہ رہی ہوگی اب جو گڈھا بن گیا نالی سارا گھی بہتے ہوئے اسی کے پاس چلایا دوسرے نے کہا یا اللہ سوچا تھا میں نے کہ مجھے مل جائے وہ مار لے گیا یہ اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے صرف ایک ہی نہر کا تذکرہ کیا ارے جنت میں دودھ کی شہد کی شراب کی پتہ ہی کس کس کی نہریں ہوں گی اور تم ایک ہی نہر کا ذکر کر رہے ہو ارے کم سے کم دو نہروں کا ذکر تو کر دیے ہوتے خیر تم نے نہیں کیا تو میں کیا دیتا ہوں اس نے دو انگلی ڈالی کہا اللہ تعالیٰ فرماتا جنت میں دودھ کی نہر آئینا نے تجری نے ایسے بہ رہی ہوگی اس نے دو انگلی ڈال کر سارا گھی اپنے پاس کھینچ لیا تیسرے نے کہا یا اللہ سب مجھے ملنا چاہیے لیکن اگر سب لوگ لڑ رہے ہیں تو کم سے کم مجھے اتنا ہی مل جائے جتنا سب کو مل رہا ہے میں کیوں محروم رہ جاؤں تو میں ایسا فارمولہ ایجاد کروں کہ تینوں کے حصے میں برابر برابر آ جائے تاکہ میں تو محروم نہ رہ جاؤں تو تیسرے پیر نے کہا ارے تم جنت اور جہنم میں ابھی سے لڑ رہے ہو ارے ابھی تو قیامت آئے گی اور جانتے ہو پہلے قیامت سے نپٹو قیامت آئے گی تو زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی اس نے پوری پلیٹ اٹھائی اللہ کے بندے نے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا قیامت کے دن جب زمین ہلے گی کا اجاز لے کر چاروں طرف کھلبلا دیا کہ زمین جب ایسے ایسے ہلائی جائے گی گھی چاروں طرف پھیل گیا کرے بے مانو اب کھاؤ مجھے کہ بھوکا ماری ڈال رہے یہ ہے موجودہ دور کے پیروں کا حال تم پیروں کی بات کرتے ہو موجودہ دور کے یہ پیر چور لٹیرے ڈاکو یہ آج کے پیروں کا حال ہے میرے بھائیوں کفر کا فتبہ ہم پر بہت جلدی لگتا ہے بھیونڈی میں بڑا اچھا علاقہ ہے جاؤ میری آواز غیروں تک پہنچانا ہم اگر کہیں شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ تب بھی ہم کافر ہم کہیں شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ تب بھی کافر ہم کہیں خواجہ میر الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کہیں تب بھی ہم کافر ہمارے اوپر کفر کا فتبہ اتنا آسان تمہارے باپ کی مشین نے فارم چھاپ کر دے دیا کافر کافر ہم کہیں شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تو کافر ہم کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تو کافر اور تم کہو لوٹے بابا سوٹے بابا ڈنڈا بابا ہتوڑا بابا گھوڑا بابا بریلی میں چلو پتنگ بابا تو اور بریلی میں آؤ تو کتے بابا تم ان کے نام رکھو تو پکے مسلمان واہ رے واہ ہماری اہل سنت والجماعت جماعت جماعت اہل حدیث پر انصاف نہیں کیا ہے قسم خدا کی انصاف نہیں کیا ہمارے ساتھ کس نے نام رکھے لوٹے بابا سوٹے بابا ہم نے رکھا تم ہی نے تو رکھا ہے تم ہی نے تو رکھا ہے فلا لوٹے بابا فلا سوٹے بابا فلا ڈنڈا بابا بنارس میں چلے جاؤ تو ایک ہے ننگے بابا قسم خدا کی مسجد میں ہوں اللہ گواہ ہے میرے سامنے وہ ہمیشہ ننگا رہتا تھا ننگا کبھی زندگی میں اس کو ایک وقت کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملی ایک وقت کی نماز اس نے نہیں پڑھی اللہ کی قسم جمعہ پڑھ کے میں نے دیکھا کہ وہ ننگا بیٹھا ہوا جمعہ تک کی نماز کی توفیق اس کو نہیں ہوئی لیکن جب مرا مرنے کے بعد آج بھی اس کی قبروں پر آج تین سال ہو چکے ہیں تین سال اللہ گواہ ہے آج تین سال سے اس کی قبر پر چادر چڑھائی جا رہی ہے بیوی بی کے پاس پہننے کے لیے سوٹ نہیں ہے بیچاری غریب ہے لیکن بابا کو تین سو روپئے کی چادر چاہیے چادر میرے دوستو تم یہ کام کرو تو پکے مسلمان ہم میں تمہیں فرق ہی کیا ہے تم نام اپنا کچھ بھی رکھ لو لیکن کرتے تو وہی ہو جو ہم کر رہے ہیں کہتے وہی ہو جو ہم کہتے ہیں ہم کہیں نبی کا انتقال ہو گیا تو کافر ہم کہیں نبی کا انتقال ہو گیا تو کافر اور تم کہو بارہ وفات تو پکے مسلمان تم کہو بارہ وفات تو پکے مسلمان میرے دوستو ہم کہیں نبی بشر تھے تو ہم کافر اور تم سے کوئی پوچھے کہ نبی کی بیٹی کا نام کیا تھا تو کہو گے فاطمہ رکیا زینب کل تو پکے مسلمان میں نے کہا نبی تو نور کے تھے یہ بیٹیاں کہاں سے آ گئیں بولے تو کیا ہوا ہم نے کہا جبرائیل کس سے پیدا تھے بولے وہ بھی تو اللہ کے نور سے تھے ہم نے کہا جبرائیل کی بیوی کا کیا نام تھا واہ نور کی بھی کوئی بیوی ہوتی ہے ہم نے کہا اچھا جبرائیل کے بیٹے کا کیا نام تھا کہ وہ نور کی بھی کوئی بیٹا اور بیٹی ہوتی ہے ہم نے کہا جبرائیل اللہ کے نور سے پیدا تھے ان کی بیوی نہیں ان کے بیٹا بیٹی نہیں محمد اللہ کے نور سے پیدا ہے بیوی بھی ہے بیٹے بھی ہے بیٹیا بھی ہے تمہارا انصاف کیا ہے بولے بھاگ چوبیس نمبر تیری بات سمجھ میں نہیں آتی عجیب حالت جب سوال کر لوں تو چوبیس نمبر ہی میرے بھائیو ذرا غور کرو سنجیدگی سے ان کو سمجھاؤ سنجیدگی سے ایک کتاب میرے پاس آج بھی رکھی ہوئی ہے الملفوظ کتاب سید قطب صاحب کی رکھی ہوئی کتاب کے ٹائٹل پر اوپر لکھا ہوا ہے احمد رضا خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے الملفوظ میں جس کو حوالہ دیکھنا ہو چلے آؤ میرے پاس بھونڈی میں لے کر آیا ہوں الملفوظ میں لکھا ہے کہ اگر عورت بچہ پیدا کر رہی ہو جن رہی ہو اور وہ عورت آدھا بچہ پیدا کر چکی ہو تب بھی وہ عورت نفسا نہیں ہے تب بھی وہ عورت ایسی نہیں کہ وہ نماز چھوڑے یعنی آدھا بچہ جن جا پیدا کر چکی ہو آدھا ابھی بطن میں ہو پیٹ میں ہو ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا آدھا نہیں ایسی حالت میں بھی عورت پر نماز فرض ہے نماز پڑھے گی کیسے حکمت سیکھو احمد رضا خان صاحب سے حکمت سکھا رہے ہیں کہ ایسی حالت میں نماز کیسے پڑھے زمین میں گڈھا کھودے اس میں بیٹھ کر نماز ادا کرے یا پھر کڑھائی ڈیگ جس میں پلاؤ وغیرہ پکایا جاتا ہے اس ڈیگ پر اس طرح بیٹھے کہ بچے کو تکلیف نہ ہو اور نماز ادا کرے میرے بھائیوں کوئی ہمیں یہ بتائے کہ اس حال میں اس حال میں بعض ہمارے کچھ ڈاکٹرز کی ریسرچ ہے کہ عورت جب بچہ جنتی ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس عورت کی تکلیف کو زمین پر پھینک دیا جائے تو زمین کی چھاتی بھی پھٹ جائے زمین بھی برداشت نہ کر سکے اتنی تکلیف اب اس تکلیف کی حالت میں جو عورت بچہ جن رہی ہو اس کو گڈھا کھودنے کی فکر ہوگی اس کو کڑھائی اور ڈیک پر بیٹھنے کی فکر ہوگی ذرا غور کیجیے آج شریعت کو بالائے طاق رکھ کر آج ان لوگوں کو رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جا رہا ہے اور یہ فتوے دیے جا رہے ہیں میرے بھائی یہ آپ کے بھائی ہیں ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے کفر کا فتبہ ہم نہیں دیتے یہ میرے باپ دادا کی شریعت نہیں کہ ہم کفر کا فتبہ دیں یہ تو جن کو ٹھیکہ ملا ہے وہ لوگ دیں کفر کا فتبہ جو تازیہ نہ نکالے وہ کافر جو کوڑے نہ نکالے وہ کافر جو محرم پہ کھچڑا نہ کھائے وہ کافر اور ایک صاحب تو مجھے ایسے بھی ملے بولے صاحب محرم کا کھچڑا حلال ہے کہ حرام میں نے کہا اگر کسی کے نام پر بنایا جاتا ہے تو کڑھائی حرام ہے بولے کہ ہر چیز کے جب نر حلال ہوتا ہے تو مادہ بھی حلال ہوتی ہے میں نے کہا کیا مطلب بولے بکری حلال ہے میں نے کہا جی ہاں تو بولے بکرا بھی حلال ہے میں نے کہا جی ہاں تو بولے کہ اونٹ حلال ہے ہاں کا اونٹنی بھی حلال ہے میں نے کہا جی ہاں کا مرغا حلال ہے کہاں کا مرغی بھی حلال ہونی چاہیے میں نے کہا وہ بھی حلال ہے مولوی صاحب جب نر حلال تو مادہ بھی حلال جب کھچڑی کھا لیتے ہو تو کھچڑا کیوں نہیں کھاتے ہو کھچڑی کھاتے ہو تو کھچڑا بھی حلال ہونا چاہیے بارے بغیرت اللہ الٹی سمجھ کسی کو نہ دے ایسی اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی کہ مطلب کھچڑی حلال تو کھچڑا کیوں نہیں کھاتے ہم نے کہا اچھا بکری بکرے کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اور اونٹنی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے مرغا اور مرغی کے ملاپ سے انڈا پیدا ہوتا ہے تیری کھچڑی اور کھچڑے کے ملاپ سے کون پیدا ہوا ذرا بتا دو چلا گیا جب یہ دلیل پوچھو تو چلے جاتے تم سے کون بحث کرے بات آگے بڑھتی جا رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں اسلام نے صاف طور سے ایسے رسم و رواج کو میٹا اور ختم کیا اور کہا کہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول میں جو چیزیں ہیں ان کو مانو اور اگر ان سے تم انحراف کرو گے تو راہ راست سے پھٹک جاؤ گے سیدھے راستے سے تم پھر جاؤ گے اور اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات کو کہہ رہا ہوں کہ آوا گمن کا جب کوئی ثبوت ہمیں ہندو کتابوں میں نہیں ملا لیکن پنرجنم کا ثبوت ہمیں ملتا ہے پنرجنم پنرجنم ہندو مذہب کی کتاب میں پنرجنم آیا پن کے مانا پھر پن کے مانا دوبارہ اور جنم کے مانا پیدائش پنر جنم دوبارہ پیدائش یعنی حقیقت کا اعتراف ہندو دھرم بھی کر رہا ہے کہ دوبارہ پیدا ہونا ہے دوبارہ پیدائش ہوگی سن لو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدائش کو کس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ میرے بندو تمہیں دوسری زندگی ملے گی تمہیں دوبارہ بھی پیدا ہونا ہے تمہیں دوبارہ جنما جائے گا دوبارہ بھی قبروں سے اٹھایا جائے گا یہی حالت ہوگی تمہاری تمہارے جسم بھی ایسے ہوں گے آیا سب السان ویتر کا سدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیا سب السان ویتر کا سدا الم یمنا سم کان قطن فخل کا فتوا فجا المن حسو جین زکر ول انتا بقادر ان يحيي الموتى اللہ تعالیٰ نے ارش والے نے فرمایا کیا ہے تمہیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا سیکھ لو ہم تمہیں بتا رہے ہیں آیا سب انسان انسان کیا یہ سوچ بیٹھا ہے کیا انسان یہ گمان کر رہا ہے کہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا نہیں نہیں بغیر حساب و کتاب کے نہیں چھوڑا جائے گا المیہ کو انسان غور کر کیا تو شروع میں منی کا قطرہ نہ تھا کیا تو شروع میں غلیظ پانی کا قطرہ نہ تھا کیا تو شروع میں پانی پانی کی ایک بوند نہ تھا تو ایک حقیر ایک زلیل پانی کا قطرہ نہ تھا المیہ کو نطفت یمنا جو رحم مادر میں پہنچایا گیا جو حقیر پانی کا قطرہ رحم مادر میں پہنچایا گیا ایک قطرے سے اللہ نے پیدائش کی ایک قطرے سے میڈیکل سائنس اور ڈاکٹرز موجود ہوں گے ذرا غور کریں منی کے ایک قطرے میں سائنس کے تھی ایم ایس اور M B B S doctors ذرا توجہ دیں منی کے ایک قطرے میں پینتیس ہزار جراثیم ہوتے ہیں پینتیس ہزار ڈاکٹر احمد ابن حجر آل بوتامیر رحمت اللہ علیہ جو دنیا کے بڑے ڈاکٹر ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ منی کے ایک قطرے میں پینتیس ہزار جراثیم اور پینتیس ہزار جراثیم کے اندر ہر جراثیم میں یعنی ہر ایک جرسومے میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک بچہ پیدا کر دے تو منی کے ایک قطرے میں پینتیس ہزار جراثیم تو پینتیس ہزار جراثیم کی صلاحیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک ایک بچہ بنائے لیکن اللہ سب کو ناکام نکارت کر کے ایک ہی کو کارآمد بناتا ہے ایک یا دو آیا سب انسان کا سدا الم یق یمنا اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا تم شروع میں منی کا قطرہ نہ تھے جو رام مادر میں پہنچایا گیا جو پانی کی بوند عورت کے رحم میں پہنچائی گئی پھر کیا ہوا تو مکان کا تن فخال پھر اللہ تعالیٰ نے اسی منی کے قطرے سے اسی حقیر پانی کی بوند سے اللہ نے گوشت کا لوتھڑا بنایا جمع ہوا خون اللہ تعالیٰ نے بنا دیا گوشت کا لوتلا اتنا ہی نہیں ذرا دیکھو کاریگری اللہ کی جی کیا کیا کر رہا ہے رحم مادر میں اسی جمے ہوئے خون سے اللہ نے ہڈیاں بھی بنائی منی کا وہی قطرہ اسی سے بھیجا بھی بنایا اسی سے ہڈیاں بھی بنائی کھوپڑی بھی بنائی اسی سے وہ پور بھی بنا رہا ہے انگلیاں بھی بنا رہا ہے انگلیوں کے پور بھی بنا رہا ہے اور اسی منی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بینائی اور روشنی بھی تیار کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری دیکھو جہاں اللہ تعالیٰ نے اس گندے اس حقیر پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اتنی مضبوط کھوپڑی بنائی کہ ہتھوڑا مارو تب جا کر ٹوٹے آپ ہاتھ سے توڑ توڑ کر تھک جائیں گے نہیں ٹوٹے گی اتنی مضبوط کھوپڑی بنائی کہ پتھر مارو اور ہتھوڑا مارو تب جا کر ٹوٹے اور اسی منی کے قطرے سے اللہ نے اتنا نرم و نازک بھیجا بنا دیا کہ جس کو دو انگلی کے بیچ میں رکھ کر پیسنا چاہو تو پیس دو مسل دو یہ اللہ کی کاریگری ہے یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے اور اسٹوڈینٹ اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طالب علموں کو چیلنج دیا ہے کہ تم ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہو تم کسی انسان کے سر کا بھیجا بھی نہیں بنا سکتے ہو ساری دنیا کے انسان اگر مل بھی جائے پھر بھی ایسا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ رحم مادر میں یہ سارے کام کر رہا ہے اسی منی کے قدرے سے اللہ انسان کتنی مضبوط کھوپڑی بناتا ہے کہ ہتھوڑے مارو تب جا کر ٹوٹے اور اسی منی کے قدرے سے اللہ اللہ تعالیٰ اتنا نرم و نازک بھیجا بھی بنا رہا ہے کہ دو انگلیوں کے بیچ میں رکھ کر کچلنا چاہو پیسنا چاہو تو پیس سکتے ہو مسلنا چاہو تو مسل سکتے ہو اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اسی منی کے قطرے سے تمہارے دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا اور ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر تمہیں دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ بھی دے دیے آنکھیں تمہیں دے دی تم ان سے ہر دنیا کی چیز کو آسانی سے دیکھ سکتے ہو اللہ نے یہ تمہیں بینائی بھی ادا کر دی یہ روشنی بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سنو آج کی سائنسی دنیا کہتی ہے آج کے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کا یہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں سمیٹ دیا ہے اس انسان کے پورے جسم کے اندر تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں انسان کے پورے جسم کے اندر تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں اور ان تین سو ساٹھ جوڑوں کو اگر لائن سے لگا دیا جائے لائن سے یعنی ایک کر دیا جائے تین سو ساٹھ جوڑوں کو اگر لائن سے لگا دیا جائے تو ایک انسان کی لمبائی نو سو اسی میل تک پہنچ جائے گی نو سو اسی میل تک میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ میز آج کی اس دنیا کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمیٹ دیا ہے رام مادر میں کہ اگر اس کے ان تین سو ساٹھ جوڑوں کو اگر لائن سے لگا دیا جائے تو تم دیکھو گے کہ انسان تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ اجزا پر مشتمل جوڑوں پر مشتمل انسان نو سو اسی میل تک پہنچ جائے گا نو سو اسی میل کی لمبائی والے اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے میں مادر میں سمیٹ دیا عورت کے پیٹ میں ایک بالشت جگہ میں سمیٹ دیا ایک پیٹ ایک بالشت جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اس نو سو اسی میل لمبے انسان کو سمیٹ کر باقی راہ میں بنا دیا اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے پھر ہم نے فجالا مین اول انسا بس انسان بنا کر نہیں چھوڑا بلکہ ہم نے اس کو رام مادر میں لڑکا لڑکی بھی بنا دیا نر اور مادا بھی بنا دیا لڑکا اور لڑکی بنانے پر قادر بھی ہم ہیں ہاں یہ تو ایک الگ بات ہے موجودہ دور کا الٹرا ساؤنڈ دیکھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ رحم مادر میں لڑکا ہے یا لڑکی لیکن لڑکا اور لڑکی بنانا یہ کسی سائنسی دنیا کا کمال نہیں ہو سکا اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں لڑکا ہے یا لڑکی یہ بھی بنا دیا یہ ساری طاقتیں اللہ تعالی کے پاس ہے او میرے بند ہو او ساری کائنات کے انسانوں اب تم یہ بتاؤ کہ جب ہم رحم مادر میں یہ سارے کام ایک مرتبہ کر سکتے ہیں جب ہم منی کے قطرے سے کھوپڑی بنا سکتے ہیں بھیجا بنا سکتے ہیں پیٹ بنا سکتے ہیں پیٹ بنا سکتے ہیں ریڑھ کی ہڈی تیار کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور اس کے پور بنا سکتے ہیں جب ہم ساری چیزیں ایک مرتبہ علیہ سزال کا بقادر نالا موتا تو کیا وہ اللہ جو ایک مرتبہ یہ سارے کے سارے کام کر ڈالے تو کیا وہ اس بات پر طاقت نہیں رکھتا کیا وہ اس چیز پر قادر مطلق نہیں ہے کہ وہ انسان انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ بنا دے کیا وہ اس بات پر قادر مطلق نہیں ہے اللہ حکیم نے پوری کی پوری میڈیکل سائنس اس کے اندر داخل کر دے اور میرا نبی چودہ سو سال پہلے آئے چودہ سو سال پہلے آئے امی ہیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے لیکن اتنی بڑی میڈیکل سائنس بتا کر جا رہے ہیں اے ڈاکٹروں تم بھی سن لو نبی اکرم کی سیرت سے اگر انحراف کرو گے تو قدم خدا کی تمہاری ڈاکٹری بھی نہیں چل پائے گی یہ ساری کی ساری حکمت یہ ڈاکٹری اگر آج میڈیکل سائنس جو ایجاد کر رہی ہے یہ نبی اکرم کے بتائے ہوئے فارمولے تھے جو آج ایجاد ہو کر سامنے آ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا جب تمہیں چھینک آئے تو کہو الحمد دنیا کے کسی بھی مذہب کی اسٹڈی کر ڈالو ساری دنیا ریلیجن چیلنج تمام مذہب والوں کو چیلنج ان کے مذہب کی کتابوں میں یہ نہیں ملے گا کہ اگر تمہیں چھیک آئے تو رام رام کہو یا او مائی گاڈ کہو نہیں اللہ کے نبی نے کہا جب ٹھیک آئے تو کہو الحمدللہ کیوں جب چھینک آتی ہے تو میڈیکل ڈاکٹروں سے پوچھو کہ جب چھینک آتی ہے تو آدمی کے دل کی دھڑکن آدھے سیکنڈ آشاریہ پوائنٹ پانچ سیکنڈ کے لیے یعنی تقریباً آدھے سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے پوائنٹ دس سیکنڈ کا ایک سیکنڈ ہوتا ہے ساٹھ سیکنڈ کا ایک منٹ لیکن ایک سیکنڈ پوائنٹ دس سیکنڈ کا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تو پوائنٹ پانچ سیکنڈ کے لیے یعنی تقریباً آدھے سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے آدمی کو چھینک آئی ہو سکتا ہے دل کی دھڑکن بند ہو وہ آدمی مر ہی جائے ہارٹ اٹیک ہو جائے ختم ہو جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب چھینک آئی الحمدللہ اس لیے کہو کہ چھینک آئی تیرے دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہو سکتا تھا کہ تو مر جاتا لیکن تو نے اپنے آپ کو زندہ سلامت اور باحیات دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بڑائی بیان کر الحمدللہ للہ کل حال تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہر حال پر کہ جس نے مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندگی مجھے بخش دی ہے یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا کہ اللہ تو نے ہمیں دوبارہ زندگی دے دی میرے مرنے کے بعد تو نے ہمیں دوبارہ حیات بخش دی یہ دعا کی جاتی ہے میرے بھائیوں غور کیجئے تمام چیزیں میڈیکل سائنس سے بھری پڑی ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم پیشاب کرنے کے لیے جاؤ تو تم پانی کے اس کو ساتھ لے کر جاؤ ایک کرو تو پانی کو اپنی شرم گاہ پر ڈال لو اب دیکھیے میڈیکل سائنس کیا ہے یہ نبی اکرم کی حکمت کی تعلیمات کا آج میڈیکل سائنس کی تجربہ دیکھو کیا ہے لوگ آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیشاب کے اندر ایسڈ پایا جاتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیشاب میں ایسڈ پایا جاتا ہے کچی زمین مٹی کی زمین ہو اس کو کھود لیں آپ اور اس پر تیزاب آپ ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ تیزاب ڈالنے کے بعد پانی کے ببولے اٹھیں گے تیزاب زمین کو جلائے گا اور اسی کچی زمین پر اگر آپ پیشاب کریں تو آپ کو بھی پیشاب کرنے کے بعد پانی کے ببولے نظر آئیں گے جو کیفیت تیزاب کے زمین پر ڈالنے سے ہوتی ہے وہ پیشاب کرنے سے آپ کو ہوگی وہی کیفیت نظر آئے گی پیشاب میں ایسڈ پایا جاتا ہے ایسڈ تیزاب اور میرے مسلمان بھائی اگر صحیح مسلمان ہو تو سن لو جو لوگ پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتے کی طرح پیشاب کرنے کے آتی ہیں تم کان کھول کر سن لو میری بات جو لوگ پیشاب کر کے بغیر پانی سے دھوئے ہوئے اپنی چین بند کر کے چل دیتے ہیں اور اسی حال میں رات میں وہ اپنی بیویوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں صحبت بھی کرتے ہیں تو وہ ایسڈ ان کی شرم گاہ پر لگا رہ جاتا ہے اور وہ پیشاب کرنے کے بعد جب آپ دھوتے نہیں صاف نہیں کرتے اور ہم بستری اپنی بیوی سے کرتے ہیں تو جب منی کے قطرے بیوی کے رحم میں داخل ہوتے ہیں تو پیشاب ایسڈ ایسڈ جو کترا لگا رہ گیا اس ایسڈ میں اس پیشاب کے قطرے میں ایسڈ ہے اس ایسڈ میں جراثیم ہے اور جب منی کے قطرات کے ذریعے وہ جراثیم بھی رحم مادر میں بیوی کے رحم میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تیزادی اثرات بچے کی صحت پر برا اثر ڈالتے ہیں جس سے بچہ آگے چل کر لاگر اور کمزور بھی پیدا ہوتا ہے اس کا وہ غلط اثر بچے کی صحت و تندرستی پر پڑتا ہے میرے بھائیوں میرے نبی کی تعلیم دیکھو آپ نے فرمایا جب تم استنجا کرو پیشاب کرو تو استنجا کر لو پانی سے اس کو دھو لو صاف کر لو دوسری چیز کیا ہے کسی بھی پودے پر اگر آپ تیزاب ڈال دیں تو وہ پودا بڑا نہیں ہوگا جل جائے گا بڑا نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر ہو سکتا آپ جنگل میں گئے کھیت میں گئے تو آپ نے پیشاب کیا اور وہ پیشاب پودے پر پڑ گیا تو پودا اس پیشاب کے پائے جانے والے ایسڈ کی وجہ سے بڑا نہیں ہوگا کسی بھی پودے پر آپ آزما لینا تجزیہ کر لینا تجربہ کر لینا کسی بھی پودے پر آپ پیشاب کر کے دیکھیے وہ پودا جل جائے گا بڑھے گا نہیں کیونکہ اس میں ایسڈ پایا جاتا ہے اور ایسڈ اس پودے کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے جلا دیتا ہے تیزاب زمین پر ڈالیں اور اس تیزاب کے بعد فوراً پانی ڈال دیں تو پانی اس تیزاب کے اثر کو ختم کر دیتا ہے پانی اس تیزاب کے اثر کو میٹتا ہے ختم کر دیتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم پیشاب کرو ہو سکتا ہے کہ پیشاب پودے پر پڑ جائے اور پودے کی زندگی بیکار ہو جائے تو تم پانی سے جب اپنی شرم گاؤں کو صاف کرو گے جب استنجا کرو گے تو وہ پانی بھی بہتا ہوا اس پودے پہ چلا جائے گا جہاں آپ کا پیشاب ایسڈ اس پودے کی زندگی کو بیکار کر رہا ہے وہیں آپ جو پانی چھوڑ رہے ہیں وہ پانی اس ایسڈ کو اس تیزاب کے اثر کو ختم بھی کر رہا ہے اس طرح پودے کی زندگی دوبارہ زندگی پہ آ جاتی ہے دوبارہ اس کو حیات مل جاتی ہے اور پودے کی صحت برادر نہیں پڑتا یہ حکمت یہ میڈیکل سائنس اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے پیش کر دی ہے میرے بھائیوں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ میرا نبی ان پڑھ تھا نہیں امی تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ان پڑھ کہنا یہ بہت مشکل بات ہے اس لیے کہ میرے نبی نے وہ حکمتیں بتائی ہیں جو آج چودہ سو سال کے بعد ڈاکٹر اس کو بیان کر رہے ہیں آج ڈاکٹر اس کو پیش کر رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم پائے کھانا بیت الخلا جاؤ تو انتہائی دور چلے جاؤ کہ کوئی آدمی تمہیں دیکھ نہ سکے اور یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پانی کے استعمال کرنے سے پہلے مٹی کے ساتھ ڈھیلے استعمال کر لو تین پانچ سات سائنسی دنیا نے مذاق اڑایا محمد کو کیا اتنی گندی قوم ملی تھی کہ پانی بھی نہیں مٹی کے ڈھیلے ملتے تھے لیکن آج لیکن آج میڈیکل دنیا اور سائنسی دنیا میں کوہرام مچ گیا آج سارے سائنسی ڈاکٹر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو لوگ پانی کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے لیٹرین کی جگہ کو مٹی کے ڈھیلوں سے صاف کر لیتے ہیں اور مٹی کے تاک ڈھیلوں کا یوز کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بواسیر کا مرض نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو بواسیر کی بیماری نہیں ہوتی میرے بھائیوں یہ میڈیکل سائنس میرے نبی کی تعلیمات کو آج اپنا رہی ہے افسوس یہ کہ مسلمان اس کو اپناتا نہیں افسوس تو یہ کہ میڈیکل دنیا تو ترقی کر رہی ہے ڈاکٹروں کی دنیا میں تو کورام مچ رہا ہے لیکن آج مسلمان آج کا مسلمان ان تمام چیزوں سے غافل ہے اور غفلت میں پڑا ہوا ہے میرے نبی کی زندگی کو اپناتا نہیں ہے وہ جلسے تو کر رہا ہے عید میلاد النبی کا وہ جلسہ تو کر رہا ہے سیرت النبی کا اور قصہ سنا رہا ہے احمد رضا کا جلسہ کر رہا ہے سیرت النبی کانفرنس اور وہ بزرگوں کے واقعات لے بیٹھا وہ بزرگوں کے واقعات سن لو بدایوں میں دو قبریں ہیں دو ایک کا نام چھوٹا ایک کا نام بڑا سرکار چھوٹا سرکار بڑا سرکار اور بڑے سرکار کے پاس ایک بزرگ بیٹھا رہتا ہے اللہ کی قسم وہ مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھتا اسی مزار پہ نماز پڑھتا ہے اور جب صبح سلام ہوتا ہے تو جہاں نبی پر سلا و سلام صحابہ پر سلا و سلام اور اور بڑے بڑے بزرگوں پر سلا و سلام وہیں پر اس کو بڑے سرکار کو بھی سلام و سلا و سلام بھیجا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان پر لاکھوں سلام ہو اور جس کو کالی کملی والے کا چہرہ اقدس دیکھنا ہو جس کو کالی کملی <coughs> کالی کملی والے اللہ کے نبی جس کو کالی کملی والے کا چہرہ دیکھنا ہو تو وہ میرے بڑے سرکار کا دیدار کر لے جس کو کالی کملی والے کے چہرے کا دیدار کرنا ہو تو وہ ہمارے بڑے سرکار کا دیدار کر لے یہ یا قائد اللہ کی قسم سن لو ساری دنیا کے پیرو ولی بھی مل کر ایک ترازو کے پلے پر بیٹھ جائیں تب بھی میرے نبی کے حسن کا میرے نبی کے حوصل کا مقابلہ نہیں کر سکتے آمینا نے جب اللہ کے نبی کو اپنے پیڑ سے جنا آمینا نے جب اپنے نبی کو اپنے بچے کو پیڑ سے جنا محمد اس کا نام عبد المطلب نے محمد رکھا اور آمینا نے اس کا نام احمد رکھا غور کیجیے ایسے موقع پر بھی آمینا نے جب بچے کو جنا تو دنیا کی عورتوں نے کیا کہا تھا دیکھ رامائن